تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائے اور ان دونوں عالم کے بیچ میں ایک تیسرا عالم ہے جس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں جہاں پر خوشی بھی ہے غم بھی ہے چین و سکون بھی ہے پریشانی بھی ہے آرام و راحت بھی ہے کلفت اور تکلیفیں بھی ہے اور یہ وہ عالم ہے جس میں ہم سب آج کل زندگی کاٹ رہے ہیں یہ عالم دنیا یہاں پر خوشی بھی ملے گی غم بھی ملے گا ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں غم میرے پاس آیا نہیں صدمہ میرے پاس آیا نہیں تکلیف میرے اوپر آتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور اس عالم میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کبھی ہنسی نہیں آئی کبھی خوشی نہیں آئی کبھی کوئی نعمت مجھے نہیں ملی میں ہمیشہ مصیبت میں غم میں رہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں رہنے والے کے پاس سنگم ہے خوشی کا اور غمی کا سکون کا اور تکلیف کا اور اسی میں ہم اپنی زندگیاں کاٹ رہے ہیں میرے بھائیوں میری ماں بہنیں اس دنیا میں ہمارے اوپر تکلیف آئے گی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا حالات آئیں گے اور اس وقت صدمہ بھی ہوگا غم بھی ہوگا تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے درد کی وجہ سے آہ نکل جائے گی اور ان سب کے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے ہاں اجازت نہیں دی تو اس بات کی نہیں دی کہ غم کے آنے کے بعد میں تکلیف کے کے آنے بعد میں پریشانیوں کے آنے کے بعد میں دل میں یہ یقین رکھنا ہے اللہ میں تیری مخلوق ہو تو میرا خالق ہے تو جس حال میں رکھے گا اس پر میں راضی ہوں اسی کو رضا بالقضا کہا جاتا ہے یعنی تقدیر پر راضی رہنا تقدیر پر خوش رہنا اللہ پر آبجیکشن کرنے کی ہم لوگوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا بیماری کی حالت میں اتنا بے بس ہو چکا ہے اتنی تکلیف ہے وہ رو رہا ہے اسے غمی ہے اسے تکلیف اور پریشانی ہے لیکن اسے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرے کہ اللہ ایسا تو نے کیوں کیا ارے وہ ہمارا خالق ہے ہم اس کی مخلوق ہے جس حالت میں رکھے ہم اس پر خوشی اور راضی ہے اسی کا نام رضا بالقضاء ہے اور اسی کو کہا گیا ہے شریعت میں اور ایمان میں اور ہمارے کلمے میں کہ ایمان رکھو خیر کی تقدیر پر بھی اور شر کی تقدیر پر بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں حالات اور پریشانیاں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی اٹھارہ مہینے کا بچہ ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحب زیادہ ہے انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وَإِنَّ لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ کہ ابراہیم تیری موت پر آج تیرا باپ گمزدہ ہے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْقَلْبُ يَحْزُنُ وَلَعَيْنُ تَدْمَعُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا آج میرا دل گمزدہ ہے میری آنکھوں سے میرے بیٹے کی جدائی پر آنسو نکل رہے ہیں لیکن میری زبان وہی بولے گی جس پر میرا پروردگار راضی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے بیٹے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن نواسے کا انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے جب اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا جو ایک لاش بن چکا تھا حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے حضور کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہو آپ کو بھی رونا آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادیہ رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادی کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے میں نبی ضرور ہو انسان بھی تو ہو غم مجھے بھی ہوتا ہے اور اسی بنا پر یہ آنسو نکل آئے ہیں لیکن ہاں میں خدا سے فریاد نہیں کرتا ہوں اور شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ حالات کے آنے پر ہم اللہ کو کہیں نعوذ باللہ من دالک کہ اللہ میں ہی تجھے ملا میرا ہی کرانا ملا میرا ہی بیٹا ملا میری ماں تجھے اچھی لگی کہ نے ان کو بلا لیا ایسے جملے کہنے کی ایمان والے کو اجازت نہیں ہے ارے اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اس اس کی کی راز حکمت اور مسئلیت کو ہم نہیں جانتے وہ جس حالت میں رکھے اس پر خوش رہنا ہے اور اللہ کا کوئی بھی کام حکمت اور مسئلیت کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمیں یہ بوجھ لگتا ہے ہمیں یہ تکلیف معلوم ہوتی ہے لیکن اس اس اس کے راز وہ وہ جانے جانے کی حکمتیں ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے ارے اگر اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ میرے بندے میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں تجھے رونے کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں رونے سے منع نہیں کیا آنسو کے گرانے سے منع نہیں کیا اور اللہ نے اس کی اجازت دے دی اس لیے کہ اللہ جانتا ہے ہم انسان ہے ہم کمزور ہے ہم میں زوف ہے اس لیے اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ اللہ نے تو یہ کہا کہ میرے بندے تجھ پر تکلیف آ گئی تیرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے صبر کر لے گا میں اس پر بھی تجھے اجر دے دوں گا تجھ پر صدمہ آیا نوازے میں تیرے نامہ عامال میں نیکیاں لکھ دوں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے تو ہمارا کام یہ ہے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کسی نے ایک مرتبہ ان کو پوچھا حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے جواب یہ دیا اس شخص کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہو ارے میرا تو حال یہ ہے کہ میں جو چاہتا ہوں دنیا میں وہی دنیا میں ہو جاتا ہے کائنات میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو میری رضا مندی ہے میری جیسی مرضی ویسا کائنات میں معاملہ ہوتا ہے سوال کرنے والے کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہنے لگا حضرت یہ کیا جملہ آپ نے کہہ دیا کہ میں جیسا چاہتا ہوں ایسا کائنات میں ہوتا ہے ارے ایسا اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی چاہتے اب وہ طالب کو ایمان دے دیتے لیکن یہ اختیار تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا ہے کہ نبی جو چاہے وہ ہو جائے تو آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی کائنات میں ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز میری مرضی سے ہوتی ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علی نے بڑا پیارا جواب دیا جواب یہ دیا کہ میرے بھائی میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے جس پر اللہ راضی اس پر میں راضی جو اللہ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ جو خدا کی مشیت وہ میری مشیت اللہ جس سے خوش اس سے میں خوش اگر اللہ تعالی راضی ہے اور اس نے ایک معاملہ کیا ہے میں تو اللہ کی مرضی میں فنا ہو چکا ہوں میں بھی اس پر راضی ہوں اس لیے اگر کائنات میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ اللہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے میں اللہ کی مرضی کا غلام ہو لہذا وہ میری مرضی سے ہوتی ہے کتنے آسان ورڈز میں انہوں نے یہ سمجھا دیا کہ ہم ایمان والوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ خدا تیری مرضی کے ہم غلام ہیں جیسا تو رکھے جس طرح تو رکھے ہمیں شکوا کرنے کی اجازت نہیں اور اللہ کی مرضی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں خدا کی حکمت کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہے خدا کی کھلم کھلا بغاوت کرتا ہے اللہ کو ناراض کر رہا ہے فسق و فجور میں مبتلا ہے غلط کاری میں مبتلا ہے لیکن دنیا میں بڑے ٹھاٹ سے زندگی گزار رہا ہے مانو دولت زندگی کا ہر سکون اس کے پاس ہے اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے ہر عمل کرنے سے پہلے خدا کے حکم کو دیکھتا ہے اس کا حال یہ ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے حالات اس کے اوپر ہے ٹینشن اور ڈپریشن کا وہ شکار ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں ہم اسے سمجھ نہیں سکتے اسی حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشت الناس بلان الانبیاء فالامسل کہ سب سے زیادہ تکلیف اللہ نبیوں پر بھیجتا ہے نبی تو اس کے اپنے نبی تو اس کے سب سے قریب ہے نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے لیکن سب سے زیادہ تکلیف اللہ نبیوں پر بیچتا ہے پھر جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اللہ تکلیفوں کو بیچتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پریشانی میں ہے اللہ جانتا ہے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے وہی تو خدا ہے کہ اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام والسلام کو اللہ نے اس طریقے سے ذبح کروایا ہے کہ کافروں نے انہیں پکڑا اور بیچ میں آرا چلایا باڈی کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دی حضرت زکریہ علیہ السلام کو اسی طریقے سے مارا گیا کہ لوگوں نے پکڑا آرہ درمیان میں چلایا باڈی کے دو پیس کر کے کاٹ دیا اور اس طرح انہیں ختم کر دیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر اٹھنی کے پیر باندھے گئے ایک اٹھ یہاں چلا ہے دوسرا اٹھ وہاں چلا ہے حضرت سمیہ کی باڈی پھٹی ہے اور بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ سب کچھ ایمان والوں کے ساتھ میں ہوا ہمارے دماغ میں یہ بات اترتے نہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ اپنے اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کر سکتا ہے ارے ہم کیا جانے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں خدا کی کیا مشیت ہے اس بنا پر ہم اپنی عقل کے پہلو پر یہ سوچنے نہ بیٹھ جائے ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے وہ حکمت والا ہے وہ خود اعلان کرتا ہے واللہ علیم حکیم العالمين اللہ جاننے بھی والا ہے حکمت والا بھی ہے یہ اس کی حکمتیں ہیں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکو وہ شاعر کہتا ہے نا عربی زبان کا شعر ہے وَمُوسَ الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَئِيلُ كَافِرُ وَمُوسَ الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ وہ شاعر کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمی ایک خود موسیٰ علیہ السلام اور ایک دوسرا وہ بھی موسیٰ لیکن یہ دوسرا موسیٰ وہ ہے جس کا بعد میں نام سامری پڑ گیا تھا اور یہ وہ آدمی تھا جس نے پورے بنو اسرائیل کی قوم کو گوسالہ پرستی گائے کے بچے کی پوجا کرنا سکھلایا خود بھی کافر تھا کئی لوگوں کو اس نے کفر میں مبتلا کیا تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا بعد میں وہ سامری کے نام سے فیمس ہو گیا قرآن کریم میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر گئے اللہ سے باتچیت کرنے کے لیے یہ ایک بچڑا لے کر آیا ایک کاف گائے کے بچے کو لے کر آیا اور اس کی عبادت کرنا سب کو اس نے سکھا دیا اور بنو اسرائیل کو بت پرستی میں اس نے مبتلا کیا خود بھی کافر ہوا کئی لوگوں کو کفر میں اس نے ڈال دیا تو یہ موسیٰ یہ بھی ایک موسیٰ ہے اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اب دیکھو دونوں کی پرورش کیسے ہوئی ہوا یہ فیرون نے ادھر خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کے تختے کو پلٹ کر رکھ دے گا اس نے اناؤنسمنٹ کر دیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بھئی آج کے بعد میں جو بھی بچہ پیدا ہو جائے سپاہیوں کو کہا اسے قتل کر دو تاکہ کوئی بچہ ہی پیدا نہ ہو کے بڑا ہو تاکہ وہ میری حکومت کے اوپر قبضہ کر لے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس موسیٰ کو پیدا کیا سامری کو اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں گھبرا گئی کہ فیرون کے آدمی میرے بچے کو قتل کر دیں گے تو وہ بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑ پر چڑھ گئی اور ایک کیو غار تھا وہاں پر اپنے بچے کو اس نے رکھا کہا اللہ تیرے سپڑ دے یہ بچہ اور وہ چھوڑ کر بھاگ کر آ گئی کہ بجائے اس کے کہ فیرون کے فوجی میرے سامنے میرے بچے کے دو ٹکڑے کرے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اب اللہ کی مرضی وہ چھوڑ کر آئی پہاڑ میں غار کے اندر اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کھڑی ہے کیا کرو اللہ کی طرف سے کہا گیا پیٹی میں ڈالو دریا میں ڈالو انہوں نے بھی چھوڑ دیا وہ موسیٰ پہاڑ پر غار میں ہے یہ موسیٰ دریا میں ہے اب دیکھو اللہ کیسی پرورش کرتا ہے وہ موسیٰ جو پہاڑ میں غار میں ہے جو بعد میں چل کر بہت بڑا کافر بنا اور جس نے خود بھی کفر کیا کئی لوگوں کو کافر بنایا یہ موسیٰ جب اس کو پہاڑ میں چھوڑ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اس پہاڑ پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہم تمہیں یہ ذمہ داری دیتے ہیں صبح شام اس بچے کو کھلانا پلانا اور اس کی تربیت کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپورٹ کر دیا جبرائیل صبح شام آتے تھے اسے کھانا کھلاتے اسے پلاتے اور وہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا کافر بن گیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا میں دلوایا اور فیرون جو سب سے بڑا ظالم سب سے بڑا کافر جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا اللہ کا سب سے بڑا نافرمان تھا اللہ نے اس کی بیوی آسیہ کے ذریعے سے اس موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور فیرون کے گھر میں پرورشوی ہے فیرون کے محل میں پرورشوی اور وہ موسیٰ اللہ کے نبی بن گئے ہیں یہ خدا کی شاہ تو شاعر کہتا ہے وہ موسلدی رباغ جبرائیل کافر ہو وہ موسلدی رباغ فرعون مرسل ہو کہ ایک موسیٰ وہ ہے جس کی سب سے بڑے فرشت ہے جبرائیل علیہ السلام پرورش کر رہے ہیں وہ نتیجتاً کافر بنتا ہے اور دوسرا موسیٰ وہ ہے کہ جس کا سب سے بڑا اللہ کا دشمن فرعون پرورش کرتا ہے اور اللہ اسے اپنا نبی بنا لیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلیاتیں ہیں ہم اسے نہیں سمجھ سکتے وہ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے سے ایک کافر کی پرورش کرائے اور وہ چاہے تو بڑے سے بڑے منکر خدا کے ذریعے سے ایک نبی کی پرورش کرا دے بلکہ آپ کو ایک بڑی عجیب روایت سنا ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ دیکھو تمہارا کام ہے لوگوں کی روح قبض کرنا ہمارا آرڈر ملتا ہے تم جاتے ہو لوگوں کی روح قبض کر لیتے ہو لوگ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا بھی انسان تم نے دیکھا کہ ہمارا آرڈر ملا تم روح قبض کرنے کے لیے گئے لیکن جس وقت تم روح قبض کر رہے تھے تمہیں بہت افسوس ہوا تمہیں بہت غم ہوا اور تمہیں ایسے فیل ہوا کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایسے شخص کی میں روح قبض کر لو کیا ایسا زندگی میں کبھی ہوا ہے تو ملک الموت نے اللہ کو جواب دیا کہ الہ العالمین زندگی میں ایسا دو بار ہوا ورنہ مجھے تو نے بنایا اسی لیے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے میں تو جا کر روح قبض کر لیتا ہوں اور کبھی میرا دل نہیں میری تو ڈیوٹی ہے یہی پروفیشن ہے لیکن دو مرتبہ ایسا ہوا کہ روح قبض کرنے کے لیے میں گیا تیرا آرڈر تھا میں منع نہیں کر سکا لیکن بہت تکلیف ہوئی ہے بہت چینی ہوئی لیکن تیرا حکم تھا تو میں نے روح کو قبض کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملک الموت بتاؤ وہ دو واقعے کون سے ہیں تو اس وقت ملک الموت نے پہلا واقعہ بتایا کہ مجھے یاد ہے وہ دن کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار تھے ایک سٹیمر میں بوٹ میں کچھ لوگ سوار تھے پانی میں جا رہے تھے اچانک طوفان پانی میں آتا ہے بڑی بڑی موجے آ کر کشتی سے ٹکر مارتی ہے اور وہ کشتی پوری الٹ جاتی ہے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جب وہ ڈوب رہے تھے تو نے مجھے حکم دیا میں نے ان کی روحوں کو قبض کرنا شروع کر دیا لیکن اس کشتی میں سے گرنے والے کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہیں لکڑی کا تختے کا سہارا مل گیا وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے ان کی جان بچ گئی وہ تختے کے سہارے پر تیر رہے ہیں اور کنارے کی طرف وہ تختہ بڑھ رہا ہے یہ کچھ لوگ تھے جو زندہ رہ گئے تھے ان کچھ لوگوں میں ایک عورت بھی تھی جو عورت پریگننٹ تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ اس تختے پر موجود تھی اور اللہ یہ تیرا فیصلہ ہوا کہ بیچ پانی میں جہاں پر کشتی ڈوب گئی ہے یہ عورت بچ گئی ہے تختے پر موجود ہے پریگننٹ ہے اسی بیچ پانی میں اس پر لیبر پین شروع ہو جاتے ہیں وہ تکلیف میں کرا رہی ہے اس تختے پر اور تھوڑی دیر میں اسی تختے کے اوپر وہ عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے ادھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے مجھے یہ کہا جا کر اس عورت کے روح کو قبض کر لو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس وقت میں پریشان ہو گیا اس عورت کے لیے نہیں اس بچے کے لیے کہ یا اللہ یہ بچہ ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے یہ بیچ دریا میں موجود ہے تختے کے اوپر ہے اس کا باپ یا نہیں اس کے رشتہ دار یا نہیں اس کو کوئی بچانے والا نہیں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ابھی تو اس نے جنم لیا ہے ابھی تو یہ ماں کی چھاتی سے دودھ پینا چاہتا ہے اس کے پہلے ماں کی روح قبض کرنے کا حکم آیا ملک الموت نے کہا اللہ تیرا حکم تھا میں انکار نہیں کر سکا میں نے اس ماں کی روح کو قبض کر کر لیا لیکن اس بچے پر اس دن مجھے بہت ترس آیا تھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا ملک الموت بتاؤ دوسرا کون سا واقعہ ہے ملک الموت نے کہا کہ دوسرا واقعہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے تیری طرف سے اس کو بہت سارا مال و دولت ملا ہوا تھا بڑے کھاٹ باٹ تھے اس کے خوب شان و شوکت سے جیتا تھا اس بادشاہ نے ایک برتبہ یہ ارادہ کیا کہ اللہ نے آسمانوں میں جنت بنائی ہے میں زمین میں جنت بناؤں گا اور اس نے وہ ساری چیزیں سٹڈی کی کہ جنت کیسی ہوتی ہے جنت میں کیا ہوتا ہے جنت میں کیسے اسباب ہوتے ہیں کس طرح نہریں بہتی ہے کس طرح ہورے ہوتی ہے کیا کیا چیزیں جنت میں ہوتی ہے سب کچھ سٹڈی کرنے کے بعد اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بلایا ارکیٹیکس کو اور بلڈروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ ہے جنت جو اللہ نے آسمانوں میں بنائی ہے exactly اس کا ماڈل مجھے زمین پر چاہیے اور پیسے کی مال و دولت کی تم فکر نہ کرنا میں مال و دولت دینے کے لیے تیار ہو جتنا خرچ ہو جائے میں دوں گا لیکن جیسے اللہ اگر آسمان پر جنت بنا سکتا ہے تو میں ایک ایسا ماڈل ویلیج زمین پر بھی بنا سکتا ہوں اور اس نے کہا کہ میں بنانے کے لیے سارا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو چنانچہ اس کے آرڈر کے ساتھ زمین پر جنت بننا شروع ہو گئی وہ بڑا محل بننے لگا وہ پیلس بننے لگے اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ گائیڈ کرتا رہوں گا انسٹرکشنز دیتا رہوں گا لیکن اندر نہیں جاؤں گا جس دن میری جنت تیار ہو جائے گی میری دنیا کی جنت اس دن میں اندر قدم رکھوں گا اور خود جا کر اپنی جنت کو دیکھوں گا جب تک وہ ریڈی نہیں ہو جاتی میں اندر نہیں جاؤں گا پوری تیار ہوگی اس کے بعد میں اندر جا کر اس جنت کا دیدار کروں گا باہر سے انسٹرکشنز دیتا رہا جنت بنتی گئی بالکل پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہر قسم کا ماڈل بنانے کی کوشش کی گئی اور ہر طریقے سے کوشش کی گئی کہ اوپر والی جنت سے اسے میچ کیا جائے سب کچھ ہوتا گیا ریڈی ہوتا گیا جب یہ سب کچھ بالکل تیار ہو گیا بلڈروں نے اور سب نے کہہ دیا کہ آپ کی جنت ریڈی ہے بالکل اوپر والی جنت کا ماڈل ویلیج نیچے ریڈی ہو چکا ہے آؤ اور آ کر دیکھ لو اپنی جنت داخل ہو جاؤ اپنی جنت میں یہ بادشاہ جس کا نام شداد بیان کیا جاتا ہے یہ شداد بادشاہ اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا کہ میں اگر اللہ نے آسمان پر جنت بنائی ہے میں نے زمین پر جنت بنائی ہے میں اپنی جنت میں جاؤں گا اور اپنی جنت میں رہوں گا یہ سارے ہمارے ارادوں کے ساتھ میں یہ نکلتا ہے جنت کے گیٹس پر پہنچتا ہے اس باگ کے گیٹ پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد میں اپنا رائٹ پیر اندر ڈالتا ہے ملک الموت بیان کرتے ہیں اے میرے پروردگار جب اس نے اپنے دائے پیر کو اندر ڈالا آپ کی طرف سے حکم آ گیا اس کے روح کو ابھی قبض کر لیا جائے تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کتنے ارمان تھے اس کے کتنی مال و دولت اس نے خرچ کی کتنا یہ اپنے آپ کو اس نے کھپایا اور یہ انتظار کرتا رہا ایک بار تو اسے موقع مل جاتا کہ اپنی دنیا کی یہ جنت کو دیکھ لیتا اور اپنی دنیا کی جنت کی وہ سیر کر لیتا میرے دل میں خیال آیا رائٹ لیگ اس کا اندر ہے ابھی تو لیفٹ لیگ اٹھنے نہیں پایا آپ نے مجھے حکم دے دیا اس کی روح کو کب کر لیا جائے اس بنا پر آپ کا میں مجبور ہو گیا اس کے پہلے کہ وہ با پیر اٹھاتا میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا وہ وہیں پر گر کر ڈھیر ہو گیا ملک الموت نے کہا کہ پروردگار یہ وہ واقعہ ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور جس میں میں بالکل بے چین ہو گیا بہت تکلیف ہوئی مجھے اس کی روح قبض کرنے میں اس لیے کہ یہ عجیب بات تھی اتنے انتظار کے بعد وہ وقت آیا تھا اور وہ اس سے محروم ہو گیا ملک الموت نے کہا پروردگار یہ دو واقعی یہ اتنی روحوں کو میں نے قبض کیا لیکن یہ دو واقع ایسے جس پر مجھے بہت پریشانی اور بہت افسوس ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ارے اسرائیل ارے ملک الموت تو نے دو مرتبہ افسوس کیا لیکن دونوں مرتبہ تو نے ایک ہی آدمی پر افسوس کیا اللہ نے کہا تو نے دو مرتبہ افسوس کیا لیکن دو مرتبہ افسوس ایک ہی آدمی پر کیا گیا ہے یہ بادشاہ وہی بچہ ہے جو دریا کے تختے پر موجود تھا یہ بادشاہ شداد وہی بچہ ہے جسے دریا کے تختے پر تو چھوڑ کر آیا تھا اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کیسی اس کی پرورش ہوگی لیکن اے میرے فرشتے تجھے نہیں پتا یہ میری حکمت ہے میری طاقت ہے میں چاہوں تو ایک بچے کو دریا کے بیچ میں ماں سے جدا کر دو تختے پر اکیلا لٹا دو اور پھر جب اس کی پروان چڑھانے پر آؤ تو ایسے اسے چڑھاؤ کہ ملک کا زبردست بادشاہ بنا کر رکھ دو اور یہ میں نے کر کے بتایا کہ جس کو سب نے بے سہارا سمجھا میں نے اسے وقت کا بڑا بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ بننے کے بعد میں اتنی مال و دولت کے بعد میں جب وہ زمین پر اپنی جنت بنا رہا تھا وہ شداد یہ سمجھ رہا تھا میں نے جنت زمین پر بنا لی ہے اگر پروردگار آسمان پر جنت بنا سکتا ہے تو میں زمین پر جنت بنا سکتا ہوں اس نے اپنی جنت بنا لی لیکن وہ بھول گیا کہ نے جنت کی تو نقل کر لی لیکن جنت جانے کے جنت میں جانے کے لیے زندگی چاہیے اور زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں وہ شاعر کہتا ہے روح شداد کی جب نکالی گئی سیرے باغ ارم اس کو نہ ملی اس نے اپنی اس جنت کا نام ارم رکھا تھا تو شاعر کہتا ہے کہ شداد کی جب روح نکال لی گئی جس ارم میں وہ جانا چاہتا تھا جس باغ میں وہ جانا چاہتا تھا وہ محروم ہو گیا یہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہے تو بہرحال میری بات چل رہی تھی رضا بالقضا پر کہ دیکھو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں خدا کے فیصلے ہیں ہم اسے نہیں سمجھ سکتے اللہ نے نو ڈاؤٹ ہمیں عقل دی ہے اس عقل کی روشنی میں ہم سوچ سکتے ہیں لیکن ہماری عقل لمیٹڈ ہے ہم سوچیں گے سوچیں گے اور نو ڈاؤٹ عقل ایسی نعمت ہے جس سے ہم دنیا میں فائدے حاصل کر سکتے ہیں آخرت کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا بڑے سے بڑا عقل مند ہو اس کی ہے وہ ایک مقدار تک سوچ سکتا ہے اس کے بعد اس میں صلاحیت نہیں ہے عقل کو اللہ نے لمٹ بنایا اور اسی بنا پر اس کی اگزامپل دیکھو کہ ہماری آنکھیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی ایک لمٹ ہے کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اس دیوار تک مجھے نظر آتا ہے آگے نظر نہیں آتا ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں کو بنایا ان عقل کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں ایک جگہ وہ آتی ہے عقل سوچنے سے آجیز ہو جاتی ہے عقل فیصلہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہی وہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو نبیوں کو بھیجا مقصد یہی تھا کہ انسان عقل سے سوچے گا لیکن ایک دن آئے گا اس کی عقل آگے کام نہیں کرے گی جہاں اس کی عقل کام نہ کرے وہی سے نبی کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے وہی سے اللہ کے فرامین کی ضرورت پڑتی ہے وہیں سے قرآن ہمیں گائیڈ کرنے لگتا ہے اس بنا پر یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ میری عقل میں نہیں آتا ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا یہ ایک مسلمان کے شایا نشان نہیں ہے ہم ایمان والے ہیں عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ کا حکم اس کو فالو کرنا پڑے گا کتنی مرتبہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی میں اثر کی نماز اپنی مسجد میں چار رکعت پڑھتا ہوں فورٹی ایٹ مائلز کا میں نے سفر کیا یہاں سے فورٹی ایٹ مائلز میں گیا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اب وہی اثر کی نماز اگر وہاں میرے مجھے پڑھنی ہے تو مجھے دو رکعت پڑھنی ہے ہمارے نوجوان کہتے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ چار دو کیسے ہو گئے خیر اب شریعت یہ کہتی ہے یہ مسافر ہے اللہ نے مسافر کے لیے سہولت رکھی ہے لیکن آج عجیب عجیب سوالات کہ اب کون سی اس میں تکلیف ہوئی یہاں سے ڈیڑھ گھنٹے میں میں اس ٹاؤن میں پہنچ گیا کیوں میں چار کے بجائے دو پڑھو میں تو چار پڑھوں گا میرے بھائیو ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم چار پڑھو تمہیں تو وہ کرنا ہے جو تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے اگر اس نے کہہ دیا کہ تم مسافر ہو تم چار پڑھو گے میں کاؤنٹ نہیں نہیں کروں گا کروں گا تمہیں دو پڑھنی پڑے گی تو اس وقت دو ہی پڑھنا ہے اب چار پڑھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے اسلام کا معنی یہ ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں گردن چکانے والا وہی کے سامنے اللہ کے سامنے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو دے اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے ہماری عقل میں نہ گھسے گھسے یا نہ گھسے تم ایمان والے ہو ایمان والے کا کام ہے اللہ کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرے اپنی عقل کے اوپر نہ توڑے اس لیے کہ ہماری عقل تو بہت لیمیٹیڈ ہے آج ہمارے ینگسٹرز کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ آج کل وہ کچھ ہمارے ٹی ویوں پر اسلامک چینل شروع ہو گئے اب ہمارا بھائی پیر پر پیر چڑھا کر ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول لے کر بیٹھتا ہے اور چینل کرتا ہے کبھی اس اسلامی چینل پر کبھی اس اسلامی چینل پر یہاں سے کچھ سنا سنا وہاں سے کچھ اور سمجھتا ہے کہ بس میرے پاس سارا شریعت کا علم آ گیا میرے بھائیوں نالج ضرور حاصل کرنا ہے لیکن نالج وتھ گائیڈنس آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹی وی کے ذریعے سے اسلامک چینل کے ذریعے سے اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں نالج ضرور مل جاتا ہے لیکن گائیڈنس گائیڈنس نہیں ہوتا ہوتا ہے ہے وہ نالج جو ہمارے ینگسٹرز کو ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے پھر وہ شریعت پر اعتراض کرنے لگتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کا تعلق ہمارے یہاں کے لوکل علماء سے ہو ایما سے ہو ہمارے دین کی جو باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہم اسلام کے کسی حکم کے بارے میں یہ آبجیکشن کرنے بیٹھے کیوں اسلام نے اسے حرام کیا ہے کیا پرابلم ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ساری باتیں ہم ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی اسلام تو ایک ایسا پیارا مذہب ہے جس کا سب سے پہلا حصول ہے جھکا تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے بعد میں عمل کرنا شروع کرو ہر عمل کے لیے راستے کھلتے جائیں گے ابھی ہمارے وہ بھائی سکلین مشتاق آئے ہوئے تھے پاکستان کے وہ کرکیٹر تو ان کے ساتھ ہمارے حاجی رفیق بھائی بھی ساتھ میں تھے تو وہ مجھے سنا رہے تھے کہ کسی چینل پر کسی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے عورت کو تو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے بتا اب یہ کہہ دیا اب نہ جانے کتنوں نے یہ سنا ہوگا کہ قرآن حدیث سے یہ پروو ہی نہیں ہوتا ہے کہ عورت کو مسجد میں گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے جیسے مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے اب کسی نے سن لیا یہ بات چل پڑی اور باقاعدہ ایک اسلامی چینل سے یہ بات کہی گئی اب رفیق بھائی سنا رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے علماء سے پوچھا تو مجھے باقاعدہ حدیث سنائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیا گھر بنایا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر آؤ وہاں پر آ کر ایک کونے میں نماز پڑھ لو آپ جہاں پر نماز پڑھو گے اس جگہ پر میں مقرر کر دوں گا ہماری عورتیں وہیں پر پھر نماز نماز پڑھے گی اور ہماری عورتیں اعتقاف بھی وہاں پر کیا کرے گی کلیر ورڈز ہے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایک جگہ فکس کر دو میرے گھر میں تاکہ ہماری عورتیں یہیں پر اعتقاف کیا کرے عورتوں کا اعتقاف تو گھر میں ثابت ہے اور پھر رفیق بھائی نے کہا میں نے اپنی طرف سے بھی ایک جواب دیا اور مجھے بڑا اچھا لگا وہ جواب وہ آپ کو میں سنا دوں کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اعتقاف کا مقصد کیا ہے اعتقاف کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہزبن جو اپنی وائف کے ساتھ میں بچوں کے ساتھ میں گھر میں رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ میں رہتا ہے لیکن اعتقاف کے لیے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ چھوڑ دے اپنے گھر کو نکل جا اللہ کی محبت میں دور ہو جا اپنی وائف سے اپنی بیوی سے جو بیوی تیری ہے تیرے لیے حلال ہے لیکن وہ اب تیرے لیے حرام ہو گئی تو نکل کر مسجد میں چلا جا اور مسجد میں جا کر اعتکاف کر لے تو وہ بیوی جو اس کی اپنی ہے جو حلال ہے اس سے دور کیا گیا کہ گھر چھوڑ اور مسجد میں چلا جا اب یہ نادان کہتے عورتوں کو اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھو تو وہ بیوی کو چھوڑ کر پرائی عورت کے ساتھ کیا اعتکاف کرے گا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اس کو تو اپنی خود کی بیوی چھڑوائے اور آپ کہتے ہیں ٹوینٹی فور آور کے لیے مسجد میں جا دس دن تو بھی رہنا اور کوئی جوان لڑکی اور کوئی عورت بھی اعتکاف کرنے کے لیے آئے گی دس دن اس کے ساتھ گزار لینا اب یہ کہاں کا انصاف ہے اس بنا پر ایسی کچھ باتیں ہیں جو عقل کی بنیاد پر کہی جاتی ہے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اس کا خیال کرنا ہے کہ ایسی باتوں میں ایک تو بڑے نہیں اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو اپنے علماء سے جن پر آپ کو اعتماد ہے ان سے ان باتوں کو حل کیا کرے اس طریقے سے ایک بات اصولی طور پر یاد رکھنا کہ شریعت نے ہمارے ایمان کا ایک جز بنایا ہے رضا بالقضا تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا اللہ تعالیٰ اس تقدیر کے فیصلے پر ہم سب کو ہمیشہ راضی رکھے اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ زندگی میں دونوں قسم کے حالات آئیں گے تکلیف بھی آئے گی پریشانی بھی آئے گی اور ساتھ میں راحت اور آرام بھی آئے گا دعا کرتے رہو کہ اللہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پریشانی بیماری اور مصیبت کا سامنا کرے تو تو کریم آقا ہے تو چاہے تو ہر پریشانی کو راحت میں بدل سکتا ہے اس لئے پروردگار بیماریوں کو اور پریشانی پریشانی کو دور کر دے اور اس کے بدلے میں راحت اور آرام نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان والا بنائے ایمان پر چلنے والا بنائے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین Thank you. حضرات وہ ہمارے حافظ اسماعیل عمر صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ گھر پر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہر تراوی کے وقت میں ہم ان کو دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ اللہ اسی کونے میں کھڑے رہ کر وہ لقمے بھی دیا کرتے تھے اور ان کی حاضری ہمیشہ مسجد میں محسوس ہوتی تھی لیکن یہ خدا کی مرضی ہے آج وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں گزشتہ کلی ملنے گیا تھا انہوں نے تمام مسلیوں کو سلام عرض کیا ہے میں یہ امانت بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں اور خصوصی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام بیماروں کو شفا کلیہ نصیب فرما درشری پنڈت بسم الله الرحمن الرحيم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 قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا لغمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت وبليات الموت اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار و خطاکار ہے مولا پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنے گار ہے اللہ بدن کا ایک ایک گنے گار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے الہ العالمین ہمیں فرما فرما دے دے مولا رحم اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ حافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا ہم جانتے ہم نے بہت گناہ کی ہے تجھے بہت ناراض کیا مولا رات دن گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں لیکن اے پروردگار عالم تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اللہ تو راضی ہو جا تو رضا مندی کا معاملہ فرما دے مولا ہم سب کے لیے آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما دے حلال کمانے والا بنا دے حلال کھانے والا بنا دے حلال مال پیٹ میں ڈالنے والا بنا دے دے حلال مال کو حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے مولا مقدر کی روزی تو مل کر رہے گی تو نے جو مقدر گھر مولا کوئی نہیں چھین سکتا لیکن اے اللہ اتنا کرم کر دے کہ ہماری روزیوں میں برکتوں کی حمدش فرما دے اللہ برکتوں والی روزی نصیب فرما دے الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے مولا ہماری بچیوں کو نیک بنا دے انہیں دین کی دائیہ بنا دے عفیفہ پاک دامن بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے انہیں برائن فیوچر نصیب فرما دے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا اللہ انہیں محروم نہ کر دینا الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر ہم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ کو نصیب فرما دے اللہ انہیں شفا نصیب فرما دے اللہ ان کی کو ختم فرما دے اللہ ان کی زندگیوں میں سکون اور چین نصیب فرما دے ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے انہیں راضی رکھنے والا بنا دے اللہ اگر وہ زندہ ہے مولا تو انہیں ہستا ہوا رکھنا نعمتوں میں رکھنا دنیا اور آخر ہوا رکھنا اور اللہ ہم میں سے جن کے والدین مرہوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرہوم والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا پتہ نہیں کبھی آنکھیں بند ہو جائے مولا موج سے پہلے پہلے پکا ایمان نصیب فرما دے یہ رضا بالقضا نصیب فرما دے مولا کریم ہمیں اس حال میں موت دے دے کہ ہماری زبان پر